وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام بزرگوں دوستوں اور میرے مسلمان بھائیوں اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ کے اندر بتا دیا اللہ رب العزت اگر بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ فرماتے ان کی طاقت کو نہ توڑتے تو ہوتا کیا دنیا کے اندر لہدمت صوامع یہودیوں کے عبادت خانے گرا دیے جاتے وبیعن اور عیسائیوں کے بھی عبادت خانے گرا دیے جاتے وصلوات اور اسی طریقے سے فرمایا خان کہیں بھی برباد کر دی جاتی اور فرمایا وہ مساجد اللہ وہ جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی برباد کر دی جاتی وہ نہ اللہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ کی مدد کہا اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد فرمائیں گے تو دوستو دنیا کے اندر جب سے مسلمانوں نے جہاد کو پیچھے کر دیا جہاد کو چھوڑا غلط تعویلیں کی ہے ہماری مساجد برباد کی جا رہی ہیں ہمارے مدارس ویران کیے جا رہے ہیں ہماری خان راستہ اسلام کے غلبے کا دین اسلام کے غلبے کا امت مسلمہ کی حفاظت کا مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کا واحد ذریعہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو جہاد فی اللہ کی شکل میں عطا فرمایا وہ دیکھو مسجد اقسا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی وہ قبلہ اول مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے تب نکلا ہے جب تم نے بدلی کو جو ہے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تم نے وہ بابری مسجد وہ بزدل وہ ہندو بنیے وہ گائے کا پیشاب پینے والے اللہ کی قسم یہ تمہارا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے ہیں تم نے بارہا دیکھا ہے جب بھی مجاہد میدان میں نکلا ہے کفر کو بھاگتے ہوئے تم نے دیکھا تم نے بزدلی دکھائی ہے اس وجہ سے کافی طاقتور ہمیں نظر آتا ہے اللہ کی قسم تم میدان میں نکلو میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ اللہ اللہ فرماتے ہیں تم نکلو تو صحیح اللہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہے اللہ رب العزت جو ہے اللہ قرآن میں اللہ قرآن فرما رہا ہے اور میدان بدر والو دیکھو تمہاری تعداد بھی کون تھی تمہارے پاس لفظائل بھی نہیں تھے لیکن اللہ نے تمہاری میدان بدر میں بھی کی ہے مدد اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا کثیرہ کئی موقعوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے وہ حنین میدان حنین کے اندر بھی اور مسلمانوں تم نے تعداد کو دیکھا تو اللہ کی مدد اٹھا لی گئی تم نے جب اللہ کی نصرت کو دیکھا تو رب نے ہمیں ہنائن کے اندر بھی تمہیں جو ہے فتح عطا فرما دی وہ دیکھو تین سو تیرہ تھے غلبہ حق والوں کو مل گیا یہ جہاد کیسے ملا ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں ہماری سندیں چلتی ہیں یہاں سے ہمارے مدرسے کی سند چلتی ہے میں نے کس سے پڑھا انہوں نے کس سے پڑھا انہوں نے کس سے پڑھا ہمارے مدر مدرسے کی سند بھی جو ہے بر صغیر کے اندر دارالعلوم دیوبند تک جاتی ہے اس سے آگے چلتے جو اصحاب صفا کے ساتھ جو ہے ہماری سند جا کر ملتی ہے اصحاب صفا کے اعمال کو دیکھو کیا کرتے تھے دو کام تھے تیسرا کوئی کام بیان نہیں کیا گیا یا علم حاصل کرتے کرتے تھے یا جہاد کے لیے میدان کی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے تھے اور جہاد میں جایا کرتے تھے کون ہے آج مسلمان جس نے تیاری کر رکھی ہے یہ نفاق کی علامات میں سے ایک علامت بدلا منافقین نے کہا ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم ضرور جہاد کے لیے نکلیں گے اللہ نے ان کے پول کھول دیے اور منافق الخروج اللہ اگر تم دا جہاد کے اندر جانے کا سچا ارادہ ہوتا تم تیاری تو کر لیتے مسلمانوں گربان میں جھانک کے دیکھو کیا ہماری تیاری ہے آج تک ہم کیا کہتے ہیں کفر طاقتور ہو گیا کفر طاقتور نہیں ہوا ہم بزدل ہو گئے ہیں ہم نے بزدلی دکھائی ہے کسی کے راستے میں بچے آ جاتے ہیں ماں باپ آ جاتے ہیں اور جو ہے کاروبار آ جاتے ہیں چند منٹ کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے قرآن پاک کے اندر جہاد کے راستے کی رکاوٹیں بھی اللہ نے واضح الفاظ کے اندر بیان فرما دی ہے فرمایا کل امکان آبا حکم ہمارے راستے کی بڑی ہمارے ماں باپ ہیں وہ ابنا حکم اور بیٹے ہیں اولاد ہیں وہ اخوان بھائی بن جاتے ہیں راستے کی رکاوٹ وہ ازواج حکم بیویاں بن جاتی ہیں راستے کی رکاوٹ وہ شیرا حکم کنبے اور قبیلے والے ہماری رکاوٹ بن جاتے ہیں وہ امبال طرف تو وہ اللہ فرماتے جو تم نے مال کمایا ہے جہاد کے راستے میں رکاوٹ وہ ہے تمہارے لیے وہ تجارت ان تک شونا گسا وہ تجارت جس کے بند ہونے کو تمہیں اندیشہ ہے منڈی نہیں گیا تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا جہاد میں کون جائے گا وہ تجارت نہ کسا رہا وہ مسا کے نترز وہ مسکن وہ کوٹھی بنگلے محلات جس کے واش روم میں لاکھ لاکھ روپے تم لگا دیتے ہو کئی لاکھ لگاتے ہو اللہ فرماتے وہ مساکن طرز جن کے اوپر راضی ہوئے بیٹھے ہو من اللہ و رسول ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے اللہ اللہ پھر کے عذاب کا انتظار کرو اللہ کا حکم عذاب کی شکل میں آئے گا دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے دوستو اس لیے ضروری ہو گیا کہ ہم جہاد کے لیے تیاری بھی کریں جہاد کے پکے ارادے بھی کریں اور کافروں کی گردنے اڑانے کا جو ہے پختہ عزم اور تہجہ کریں اور انشاءاللہ اللہ اپنے شہدا کا انتقام بھی لے لیں گے انشاءاللہ شاء مساجد کو بھی آزاد کروا لیں گے ہمارے ہمارے مادار محفوظ ہو جائیں گے ہمارے ملکوں کی سرحدیں بھی محفوظ ہو جائیں گی وہ آخر دانا داوانا الحمد رب العالمین